اذان و اقامت کی سنتیں نمبر ایک اذان باوجود دینا نمبر دو اذان مسجد سے باہر دینا نمبر تین اذان کسی اونچی اور بلند جگہ پر دینا نمبر چار اذان و اقامت قبلہ روح ہو کر کہنا نمبر پانچ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا اور اقامت کے کلمات روانی کے ساتھ ادا کرنا نمبر چھ اذان اور اقامت دونوں میں حیا الفلاح اور حیا الفلاح کہتے ہوئے مؤذن کا دائیں اور بائیں طرف منہ پھیرنا وضاحت دائیں اور بائیں طرف منہ پھیرتے وقت پینا اور قدم قبلہ رخ ہی رہیں نمبر سات اذان کا جواب دینا وضاحت اذان کے جواب کا طریقہ یہ ہے کہ جو کلمات موزن کہتا جائے وہی کلمات سننے والا دہراتا جائے مگر جب موزن حیا الصلاح اور حیا الفلاح کہے تو ان دونوں کلمات کے جواب میں سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے وضاحت اذان فجر میں خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بروقت و بالحق نہ کہنا اس کا سنت سے ثبوت نہیں ملتا لہذا اس کلمے کے جواب میں بھی یہی کلمہ خیر من النوم دہرانا چاہیے تاہم صدقہ خق کو مصنون جواب نہ سمجھا جائے اور ویسے ہی پڑھ لیا جائے تو اس کی گنجائش ہے نمبر آٹھ آزان کی طرح اقامت کا جواب بھی دینا وضاحت اقامت کے جواب کا بینہ وہی ہے وہی طریقہ ہے جو اذان کے جواب کا ہے لیکن اقامت سننے والا اقامت اس فلاح کے جواب میں اقام اللہ و کہے گا نمبر نو اذان کے جواب کے بعد درو شریف پڑھ کر دعائے وسیلہ پڑھنا دعائے وسیلہ یہ ہے اللہم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتی محمد الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته ترجمہ اے اللہ اس پوری پکار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما اور ان کو فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود تک پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے فائدہ اس دعا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور حسن خاتمہ کی بشارت آئی ہے نمبر دس شہادتین کے جواب کے بعد یہ دعا پڑھنا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو وان محمد عبدہ ورسولہ ورغید باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں میں راضی ہوں اللہ کو رب ماننے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننے پر اور اسلام کو دین ماننے پر بہوالا بخاری و مسلم نماز کی سنتیں نماز کی اکیس سنتیں ہیں نمبر ایک تقدیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا نمبر دو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھری اور قبلہ رخ رکھنا نمبر تین تقدیر کہتے وقت سر کو نہ چکانا نمبر چار امام کا تقدیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تقدیریں بقدر ضرورت بلند آواز سے کہنا نمبر پانچ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناپ کے نیچے باندھنا نمبر چھ ثنا سبحان اللہم پڑھنا نمبر سات تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نمبر آٹھ تسمیا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نمبر نو فرض نماز کی تیسری اور چوسری رقط میں سورہ فاتحہ پڑھنا نمبر دس آمین کہنا نمبر گیارہ ثنا تابوذ تسمیہ اور آمین سب کو آہستہ پڑھنا نمبر بارہ سنت کے موافق کرت کرنا یعنی جس جس نماز میں جس قدر قرآن مجید پڑھنا سنت ہے اس کے موافق پڑھنا وضاحت نماز فجر اور زہر میں طوالف مفصل سورہ حجرات سے سورہ برج تک اور نماز اثر اور عشاء میں اوسات مفصل سورہ برج سے سورہ لم یقن تک پڑھنا اور نماز مغرب میں قزار مفصل سورہ لم یقن سے سورہ ناس تک پڑھنا مصنون ہے نمبر تیرہ رکو اور سجدے میں تین تین بار تصویر پڑھنا نمبر چودہ رکو میں سر اور پیٹ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کو کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا نمبر پندرہ رکو سے اٹھنے کی حالت میں مفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کو سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک لکل ہم دونوں کہنا امام کو صرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا اور مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو صرف ربنا لک لکل ہم کہنا نمبر سولہ سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے پھر دونوں ہاتھ پھر پیشانی رکھنا نمبر سترہ جلسہ اور قاعدے میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رہیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا نمبر اٹھارہ تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہوئے کلمے کی انگلی لا پر اٹھانا اور اللہ پر جھکا دینا نمبر انیس قائد آخرہ میں تشہد کے بعد گرو شریف پڑھنا نمبر بیس گرو شریف کے بعد دعا پڑھنا نمبر اکیس پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا